بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے دینا ہو تمہیں اس میں جانا